الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله رق الله العظيم درغان محترم مسئلہ بہت صاف طور پر یہ سمجھ لیں بیت سنت ہے واجب نہیں ہے اصل واجب جو ہیں وہ اپنی اصلاح ہے اور اصلاح انتہائی ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی اصلاح کی اور اصلاح کے لیے طلب ضروری ہے یہ چلم مسئلہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان اپنی اصلاح نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی زندگی میں خود طلب پیدا نہ ہو جائے کسی بھی کھیت کو باغ کو آباد کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے محنت کسی بھی کھیت مکان اور باغ کو برباد کرنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں آپ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو خود بخود بگڑ جائے گا لیکن اگر اسے آباد کرنا ہے تو محنت کی ضرورت ہے ہمارا دل بھی ایک کھیت ہے اور اس پر محنت کی ضرورت ہے اگر محنت کریں گے تو آباد رہے گا اگر محنت نہیں کریں گے تو یہ برباد ہو جائے گا اللہ نفل جسد مض وا سلحت سلحل جسد و کلو وہی فسدت فسد الجسد جسد و کلحو اللہ وحی القل یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بدن میں گوشت کا لوتھرا رہا ہے اگر وہ درست ہیں تو پورا بدن درست ہے اور اگر وہ غلط ہیں تو پورا بدن غلط چلے گا اس لیے کہ ہمارے پورے بدن کا حاکم ہمارا دل ہے اسی لیے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کا مسلک تو یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ قلب میں رہتی ہے دماغ میں نہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق دماغ سے اور عقل دماغ میں رہتی ہے اور امام ابو حنیفہ علی رحمان نے دلیل پیش فرمائی کہ کبھی سر پر مارا جاتا ہے اور انسان کے دماغ چلا جاتا ہے عقل چلی جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ عقل سر میں رہتی ہے سر میں مارنے پر ہی تو وہ پاگل ہو گیا اس کی میموری چلی گئی امام شافی کہتے ہیں کہ نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لہم قلوب اللہ کہو نبی ہاں دل ان کے ایسے ہیں کہ جو سمجھتے نہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقل کا محل جو ہے وہ قلب ہے متاخرین میں ہمارے اقابر دیوبند میں ایک وقت کا متحد پیدا ہوا اللہ مانور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں دونوں قول میں مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں محل عقل تو دماغ ہی ہے لیکن دماغ کا تعلق قلب سے ہے یہی وجہ ہے کہ قلب کا اٹیک دماغ تک پہنچ جاتا ہے برین ہیمریج ہو جاتا ہے تو قلب کا تعلق دماغ سے اور اب نے ہمارے بدن میں کچھ اسی طرح کے ضوابط روابط جوڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مثال بڑی عجیب دی فرمایا کہ انسان کی داری کا تعلق انسان کے خصیتیں سے ہے اور بہت عجیب مثال سے سمجھایا کہ اگر بڑے ہونے کے بعد داری نہ نکلوانا ہو یعنی بالکل داری نہ نکلیں تو بچپن میں انسان کے خصیتین کو رگڑ دیا جائے جیسے بکرے وغیرہ کو کر دیا کرتے ہیں اسی طرح رگڑ دیا جائے دبا دیا جائے پوری زندگی پوری ہو جائے گی داڑھی نہیں نکلے گی اس لیے کہ داڑھی کا تعلق خصیتین سے اسی طریقے سے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قلب کا تعلق عقل سے ہے دماغ سے ہے تو اگرچہ دماغ میں مارنے پر عقل چلی گئی لیکن اس کا تعلق قلب ہی سے ہے اور کوئی بات عقل سوچ کر قلب ہی کو پیش کرتی ہے اور پھر قلب جو ہے ڈسیزن لیتا ہے اس کے اوپر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری بودی کا امام جو ہے وہ قلب ہے اور قلب کی صلاح و فلاح بہت ضروری ہے اگر یہ بن گیا تو جسم بن گیا یہ بگڑا ہے تو جسم بگڑ جائے گا بادشاہ ہمارا اگر غلط نیت سے چل رہا ہے تو ملک میں فساد ہوگا آج ہمارے ملکوں میں فساد اسی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ ہمارے عمرا کی نیتوں میں فساد ہے یہ ساری دنیا کی کوشش کریں اور بے شمار اس طرح کی کمیٹیاں بنا لیں کہ کوئی کرپشن کا مسئلہ نہ ہو کوئی رشوت کا مسئلہ نہ ہو لیکن ساری کمیٹیاں بنانے سے کچھ نہیں چلے گا اس لیے کہ عمرہ کے اپنے حال کرپشن اور رشوت کے ہیں تو اسی کا اثر رعایا پر پڑنے والا ہے کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے چلا اور راستہ بتک گیا اور جنگل میں ایک کھیت والا تھا بےچارا اس کے انار کے کچھ درخت تھے اس کے وہاں پناہ لے لی رات کا وقت تھا دوست و احباب بھی بکھر گئے تو اب سوائے اس کے کہ کوئی جھونپڑی میں پناہ لے لوں اور جنگل میں رہنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کو سب معلوم ہوتا ہے کہ شیر سے چیتے سے لائن سے کیسے حفاظت ہوتی ہے تو وہ بادشاہ بالکل بکھر گیا دوستوں سے اکیلا ہو گیا تو راستے میں اکیلا سفر کرنا مشکل تھا تو پناہ لے لی جھونپڑی والے کی تو جھونپڑی والے نے دیکھا کہ کوئی مسافر ہے اسے نہیں پتا کہ یہ بادشاہ ہے کوئی مسافر ہے تو اپنے انار کا ایک انار توڑا اور اس کے بعد اس کا رس نکالا اس کا جوس بنایا اور پلایا تو پورے ایک انار میں ایک پورا گلاس بلکہ اس سے زائد بھر گیا بادشاہ نے دیکھا کہ اچھا اس کے وہاں تو اتنے شاندار انار ہیں تو اس سے پوچھا کہ ٹیکس بھرتے ہو کھیت کا تو کہا بھائی ٹیکس ویکس میں کیا جانوں میں تو جنگل میں رہتا ہوں یہ سب درخت ایسے ہی میں نے بڑے کر دیے تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ یہ بہت کماتا ہوگا اس لیے اس سے ٹیکس وصول کرنا چاہیے اب پھر بادشاہ نے کچھ وقت کے بعد کہا کہ بھئی اور ذرا پانی پلا دو انار کا اب جو نچوڑا تو دو انار میں بھی اتنا پانی نہیں نکلا جتنا ایک انار میں نکلا تھا تو بادشاہ نے کہا عجیب ہے اسی درخت سے آپ نے توڑا اس میں اتنا پانی اس میں اتنا پانی فوراً وہ آدمی بول پڑا کہ شاید ہمارے بادشاہ کی نیت بدل گئی تو یہ مسلم مسئلہ ہے کہ پچاسوں کمیٹیاں بنا دیں کہ کرپشن نہ ہو رشوت نہ ہو لیکن ہمارا خود ہی کرپشن میں اور رشوت میں پڑے ہوئے ہیں ملک میں کرپشن بن کا ہو سکتا ہے یہ تو میں نے ایک مثال دی بس اسی مثال سے آپ سمجھ لیں کہ پوری بودی کا امیر اور بادشاہ ہمارا دل ہے اگر اس کو بنایا گیا تو میرا جسم بھی صحیح چلے گا میرا ہاتھ بھی صحیح چلے گا میرا دماغ اور میری عقل بھی صحیح سوچے گی میرے پاؤں بھی صحیح چلیں گے اور اگر اسی کی سوچ غلط ہو گئی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ میری پوری باڈی غلط چلنے والی ہے اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے قلب کی اصلاح کریں اب قلب کی اصلاح کے لیے امام غزالی نے چار طریق بیان فرمائے چار طریق سے انسان کی اپنی اصلاح ہو سکتی ہے نمبر ایک اپنے دوستوں سے اصلاح کرو بشرطے کہ دوست تمہارا مخلص ہو اور تم بھی مخلص ہو اس لیے کہ مخلص دوست کا حال یہ ہوتا ہے کہ علامت مخلص دوست کی امام غزالی نے بیان فرمائی کہ تمہارے عیب پر تمہیں توک دے یہ نشانی بیان فرمائی آج ہم اپنا مخلص دوست اس کو کہتے ہیں کہ جو ہماری تعریف کرتا پھرے گن گاتا پھرے اور ہم گناہ کریں تو گناہ کے باوجود ہماری کسی طرح تعویلات کر کے تصویف کر دیں اسی لیے آپ دیکھو شریعت کا مدار حق تعالی نے عقل پر نہیں رکھا شریعت کا مدار عقل پر حالانکہ عقل بھی بہت سوچ سمجھ رکھتی لیکن شریعت کا مدار عقل پر نہیں وہی پر رکھا آسمان سے آنے والی باتوں پر رکھا کیوں عقل جو ہے نا ہماری اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ تابع خواہشات ہیں عقل ہماری خواہشات کے تابع ہیں کبھی خواہشات ہماری ہمیں حرام بھی حلال بتا دیتی ہے تو عقل اسی طرح کی تعویلات بھی کرنے لگ جاتی ہے بے شمار واقعات روز مرہ کے ہمارے ہیں کہ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے لیکن چونکہ میرا دوست ہے مجھے اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے اس کے پیسے میں کھا رہا ہوں اس کی روٹی میں کھا رہا ہوں تو اب اس صورت میں اس کی غلطی کے باوجود میں اسی کے فیل کی تصویر کی کوشش کروں گا کہ نہیں اس کا فیل بہت صحیح ہے اور ایک آدمی کا فعل بالکل صحیح ہے اس کا کام صحیح ہے وہ حق پر ہے لیکن چونکہ میری اس سے بنتی نہیں ہے اور کسی موقع پر اس نے میرے خلاف کوئی کیا تھا تو اس کے صحیح فعل کو بھی دلائل کے ذریعے سے میں غلط کرنے کی کوشش کروں گا تو عقل خواہشات کے تابع اور جو چیز خواہشات کے تابع ہو وہ کبھی سیدھا راستہ نہیں بتا سکتی اس لیے عقل معین تو قرار دی گئی شریعت کے لیے عقل معین قرار دی گئی لیکن شریعت کی بنیاد عقل پر نہیں رکھی گئی علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب مثال سے سمجھایا علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کی مثال ایسی ہے اور عقل کی مثال ایسی ہے کہ عقل کا تعلق آپ کی آنکھوں کا ہے اب آپ کے پاس آنکھ تو موجود ہے بالکل لیکن رات کے اندھیرے میں آپ ان آنکھوں کے ذریعے سے چلنا چاہیں چاہے آپ کی آنکھ بلوری کاچ کی طرح کیوں نہ دیکھتی ہو لیکن رات کے اندھیرے میں آپ نہیں دیکھ پاؤ گے ضرورت پڑے گی آپ کو روشنی کی تارش کی بتی کی لائٹ کی ضرورت پڑے گی تبھی آپ دیکھ پاؤ گے فرمایا کہ ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ٹارچ اور فانوس اور لائٹ ہیں اسی طرح شریعت کی مثال ہے کہ عقل تمہاری کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو لیکن جب تک شریعت کی روشنی نہیں ہوگی تم صحیح راستے پر نہیں چل پاؤ گے اس لیے ضرورت ہے شریعت کے لیے وہی کی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ دو حضرت تھانوی نور اللہ مرکز نے ایک عجیب واقعہ لکھا عقل کے بعد میں حضرت نے فرمایا کہ ایک شہزادہ تھا وہ شکار کے لیے گیا پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ وہ شکار کے لیے گیا جب واپس آیا تو دنگے ہانکنے لگا کہ میں نکلا تھا اور ہرن سامنے آیا بازوں کو دنگے ہانکنے کی عادت ہوتی ہے ایسے ہی ہمارے مدرسوں میں بھی بعض بچے لکھتے کچھ نہیں دیں گے بہت آتے ہیں کہ آج پرچے میں میں یہ لکھ کر آیا اور وہ لکھ کر آیا جب کھولا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو بہرحال بعضوں کو دنگے ہانکنے کی عادت ہوتی ہے باتیں بری بڑی بہت کرتے ہیں ہوتا اس میں کچھ نہیں تو شہزادہ دنگے ہانکنے لگا کہ میں شکار کے لیے چلا اور ہرن نکلا اور میں نے تیر اٹھایا اور مارا تو میرا تیر سر فور کر کھری توڑ کر نکل گیا تو ایک اپوزیشن پارٹی کا آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا مجمع میں اس نے یوں کہا کہ شہزادہ صاحب اگر آپ کا تیر سر میں لگا تو کھری میں کیسے اور کھری میں لگا تو سر میں کیسے اس لیے کہ سر اوپر ہے کھری نیچے ہے تو دو میں ایک ساتھ کیسے لگا تو کوئی شہزادے کا موافق بیٹھا ہوا تھا اس نے یوں کہا کہ جس وقت تیر پہنچا ہے تو وہ ہرن اپنے پاؤں سے سر کھجا رہا تھا اس لیے پاؤں میں بھی لگا سر میں بھی لگا حضرت خانوی فرماتے ہیں یہ ہے عقل کی مثال دیکھیے کہ اس نے غلط تعویل کی جیسے اس شہزادے کی غلط تعویل کی اسی طرح ہماری عقلیں بھی غلط تعویل کرتی ہے اسی لیے شریعت کا مدار عقل پر نہیں شریعت کا مدار وہی پر ہے تو حضرت امام غزالی فرماتے یا تو ہماری اصلاح ہوگی دوستوں سے بشرطے کہ دوست مخلص ہو جو ہمارے ایپ پر ہمیں تو کے ہمیں یوں کہے کہ تو نے یہ غلط کیا یہ غلط راستہ ہے تو نماز نہیں پڑھتا یہ غلط ہے تو فلاں کام نہیں کرتا تو نے فلاں کا مان لیا یہ غلط ہے تو نے اس کو گالی دے دی یہ غلط ہے یا تو دوستوں سے تربیت ہوگی ایک طریق یا پھر فرمایا دوسرا طریق یہ ہے کہ دشمن سے تربیت ہوگی اس لیے کہ دشمن ہمارے نقائص کو دیکھے گا برائیوں دیکھے گا اور اس کو بیان کرے گا اب وہ جو برائیاں بیان کر رہا ہے وہ اگر ہم میں موجود ہو تو ہم اصلاح کی کوشش کر لیں تو یا تو مخلص دوست سے تربیت یا نمبر دو دشمن سے تربیت اس لیے کہ دشمن مخلص نہیں ہو سکتا ہے تو دشمن سے ہم اپنی تربیت کریں وہ جب ہمارا ایپ بیان کریں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی نے کسی کو آپ نے ستایا ہے اور اجمالی معافی مانگ لو تو کافی ہو جائے گا اس کے لیے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ بلا وقت میں ہم نے آپ کے ساتھ یوں کیا تھا اور یوں کیا تھا فرمائیں یہ سب نہ دوہراؤ اس لیے کہ دوہراؤ گے اور دل دکھے گا آپ کا منع فرمایا اجمالی معافی مانگ لو اگر اس نے کہہ دیا کہ بھائی جاؤ کہا سنا سب معاف ہو گیا معاف ہو گیا کوئی حل نہیں لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کوئی یوں کہتا تھا کہ حضرت میں معافی چاہتا ہوں مجھ سے کوئی قصور ہوا ہو تو حضرت فرماتے تھے قصور بیان کرو حضرت اجمالی معافی نہیں سمجھتے تھے حضرت فرماتے تھے قصور بیان کرو کیا کیا تم نے میرے لیے اب اگر وہ بیان کرتا تھا تو حضرت اس پر غور کرتے تھے حضرت خان بھی فرماتے ہیں کہ مسئلہ میرے پاس بھی ہے کہ اجمالی معافی ہو جاتی ہے لیکن میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ بہت ممکن ہے اس نے میرے خلاف کوئی بات کی ہو اور وہ برائی موجود ہو تو میں اپنی اصلاح کی فکر کروں دیکھیے بہت بڑی بات ہو گئی ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی اصلاح کی فکر کروں اور آج میں اگر کوئی ملی صاحب بن گیا مبلک بن گیا فلا بن گیا تو اس صورت میں مجھے یہ ہوتا ہے کہ میری کوئی برائی نہیں بھائی برائیوں سے معصوم تو صرف انبیاء تھی انبیاء کرام کے علاوہ کوئی برائی سے معصوم نہیں تو دوسرا طریق یہ ہے کہ دشمن برائی کرے تو اس سے ایک تیسرا طریق یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں ہم چلے یعنی جماعت میں ہم چلیں اور جماعت میں جو رفقا جو ساتھی ہیں وہ ساتھی ایک دوسرے کو سمجھائیں اور ایک چوتھا طریق یہ ہے کہ اہل اللہ سے تعلق جوڑیں اللہ والوں سے ربط رکھ کے صالحین سے ربط رکھ کے نیک لوگوں سے ربط رکھ کے ان کے ساتھ اپنی تربیت کی فکر کریں ان کے پاس اپنے عیبوں کو بیان کریں بڑا مسئلہ تو آج یہ ہو گیا ہے کہ جن سے بیت ہوتے ہیں ان کے سامنے اپنا عیب بیان نہیں کرتے اپنے ہنر ہی بیان کرتے رہتے ہیں آج تو میں نے یہ خواب دیکھا اور فلاں خواب دیکھا اور فلاں خواب دیکھا بس خوابوں ہی پر آج تو دنیا بسی ہوئی ہے ساری ولایت خوابوں پر آ چکی ہے میں نے ابھی دو تین جگہ پر کہا کہ بھائی رات میں خواب دیکھا کہ میں بادشاہ بن گیا تو صبح کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں بادشاہ بن گیا وہ جانتا ہے کہ خیال تھا رات میں دیکھا کہ میرا نکاح ہو گیا تو صبح کسی کا ہاتھ تلاش نہیں کرتا کہ میرا نکاح ہو گیا وہ جانتا ہے کہ خیال تھا تو رات میں کوئی اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا یا ابو بکر کو دیکھا یا کوئی نیک خواب دیکھا تو صبح میں ولایت کا تصور کیوں ہو جاتا ہے کہ میں ولی بن گیا خواب مبشرات ضرور ہیں لیکن خواب سے ولایت نہیں ملے گی ولایت تو اعمال سے ملے گی ولایت تو اتباع نبوی ہی سے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اتباع سے ولایت ملے گی اس کے علاوہ ولایت نہیں مل سکتی ہے تو بہرحال ایک چوتھا طریقے ہیں کہ اہل اللہ سے تعلق جوڑا جائیں اللہ والوں سے ربط کیا جائیں اور اپنے عیوب ان کے سامنے بیان کیے جائیں اور اہل اللہ کا قلب گنزین یا ہوتا ہے یعنی وہ تمہارے عیوب کو کسی کے سامنے کھولیں گے نہیں وہ تمہارے عیبوں کو کسی کے سامنے بیان نہیں کریں گے وہ ساری چیزیں دبا کر رکھیں گے تعلق ان کا آپ کا بس اتنا ہی ہوگا وہ تمہارے بعد میں جو مسئلہ ہوگا اس سے متعلق کوئی شریعت نے جو راستہ بتایا ہوگا اس کو بیان کر دیں گے اب یہ کہ اصل اصلاح ہیں بیت سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بیت ثابت ہے حضرات صحابہ کرام نے بیت فرمائی اور صحابہ تابعین نے بیت فرمائی بہرحال بیت کا مسئلہ ثابت ہے اب اس کے ساتھ ساتھ بیت کے باب میں صرف اتنا سا مسئلہ ہے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اصل مقصود کسی کو بڑا بنایا جائے اس لیے کہ بہت سی مرتبہ ایسی الجھنیں پیش آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم کہاں جائیں مسئلہ ایسا پیش آ گیا ہے اب ہم کس سے مشورہ کریں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب سے مشورہ کرتے ہیں تو کوئی راستہ نہیں سوچتا والدہ سے مشورہ کرتے ہیں تو کوئی راستہ نہیں سوچتا اب دوست و احباب سے مشورہ کرنے جاتے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ راز ہے کیسے کہیں ان کے سامنے بیان کیسے کریں تو اپنا کوئی آدمی ہو کوئی مربی ہو جس کے ذریعے سے ہم اپنی تربیت کا تعلق جوڑے ہوئے ہیں تو ان کے سامنے جا کر کے رکھے بس اتنا سا مسئلہ ہے باقی کوئی ضروری اور واجب نہیں ہے اس لیے کہ ضرورت کے موقع پر شیخ کام میں آ جاتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے مشورہ دے دیتا ہے یاد رکھو کوئی شیخ ہاتھ پکڑ کے جنت میں نہیں لے جائے گا یہ مسلم مسئلہ ہے یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس بیت ہو گئے تو گویا جنت یہیں مل گئی کام تو ہم ہی کو کرنا پڑے گا کام تو نماز ہمیں پڑھنی پڑے گی روزہ ہمیں رکھنا پڑے گا اصلاح اپنی کرنی ہوگی کام تو ہمیں ہی کرنا ہوگا شیخ کا کام اتنا ہوتا ہے وہ رہنمائی کرتا ہے وہ راستہ بتاتا ہے بھائی تم یہ کرو تمہارا یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے تم اس طرح چلو اور یہ سارے ہمارے اکابر سے چل رہا ہے اور اسی طرح دو چار مسئلے میرے ایسے الجھن کے پیش آ گئے تھے کہ میں کہیں اس کو بیان نہیں کر سکتا تھا میں نے اپنے شیخ کو رکھے حضرت نے مجھے اس طرح پر نصیحت فرمائی کہ وہ راستے کھلتے چلے گئے اور میری رہنمائی ہوتی چلی گئی بس یہ ہے مقصود اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بیت ہوئے تسلسل کے ساتھ اور ہمارے اکابر دیوبند کے وہاں ایک سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ لوگ تربیت کا لیے کسی نہ کسی سے اپنے آپ کو منسلک کر لیتے میں پھر کہہ دوں یہ سنت ہے واجب نہیں ہے واجب اصل اپنی اصلاح ہے پھر اس کے ساتھ حضور سے متعلق ایک بات کہہ دوں اللہ کے حبیب نے صحابہ کو تو بیت میں ہاتھ پکڑا ہے بیت کے مختلف طرق ہیں کبھی ہاتھ پکڑا کبھی رومال پکڑوا دیا کبھی بلا کسی چیز کی اس لیے کہ یہ بھی سب کوئی واجب مستعب سنت ونت نہیں ہے ٹھیک ہے ہاتھ پکڑ لیا پکڑ لیا کبھی کوئی کپڑا پکڑوا دیا کبھی کچھ بھی نہیں ویسے ہی کلمات بلوا دیے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے ماں مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مس امراطن قطو اللہ کے حبیب نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا اللہ سب کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا عورتوں کے باب میں حضرت کے بیت کرنے کے تین طریقے تھے حضرت عائشہ بیان کرتی ہے پہلا طریقہ یہ تھا کہ پردے کے پیچھے حضرت دکھا دیتی اور کوئی کپڑا ڈال دیتی اس کو کہتے پکڑ لو اور کلمات بلوا دیتے دوسرا طریق حضرت کا عورتوں کے ساتھ یہ تھا کہ کوئی کپڑا نہیں پکڑواتے تھے بلکہ برتن میں پانی لیتے اس میں ہاتھ ڈال دیتے اور ہاتھ ڈال برکتن ہاتھ ڈال دیا اس کے بعد اس کے شوہر کو اس کے محرم کو بھائی کو باپ کو کہتے جاؤ یہ پانی لے جاؤ تمہاری اس عورت کو اس میں ہاتھ ڈلوا دو برکتن اور جو میں کلمات کہتا ہوں وہ تم بلوا دینا اور تیسرا طریق یہ ہوتا تھا کہ نہ کپڑا پکڑوایا نہ پانی بھیجا بلکہ تمہاری عورت تمہارے مکان پر ہے میں تمہیں کو کلمات کہہ دیتا ہوں تم بلوا دینا یہ تین طریق تھے عورتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کرنے کی بہرحال بس اس کے ذریعے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ جب الجھنیں پیدا ہوتی ہے مسائب پیش آتے ہیں پریشانیاں پیش آتی ہے کبھی شیطان کی طرف سے ورگلانا ہوتا ہے تو ایسے موقع پر اپنا شیخ ہمیں کام آ جاتا ہے ہم اس کے ذریعے سے اپنی تربیت کی فکر کرتے ہیں اب یہ کہ میری رائے تو یہ ہے کہ جو بڑے ہیں جو مشائقین نظام ہیں آپ انہیں سے بیت ہو جائیں مل صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے وہاں دو تین صاحبان کا تقاضا تو اس سے بیت ہونے کا ہے میں تو عموماً یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھئی جن کی طرف قلب زیادہ مائل ہو ان سے بیت ہو جاؤ یہ اصول بھی ہے اس لیے کہ تربیت جبھی ہو سکتی ہے جبکہ قلبی میلان ان کی طرف ہو اور مناسبت بہت ضروری ہے شیخ سے استاذ سے دونوں سے استاذ بھی طالب علم اپنے استاذ سے استفادہ تبھی کر سکتا ہے جبکہ اس طالب علم کو استاذ سے اور استاذ کو طالب علم سے مناسبت ہو دیکھو ویسی جب آئے میں ایک بات نقل کر دوں ویسی جب حضور کی خدمت میں آئے فتح مکہ کے بعد وہ طائب بھاگ گئے تھے پھر آئے ایمان کے لیے حضرت نے ایمان قبول کر لیا اس کے بعد فرمان کا وحشت بخاری شریف میں فرمایا جی یا رسول اللہ فرمایا میرے چچا کو تم نے کیسے مارا تھا ذرا بتاؤ نا حضرت کو چچا یاد آ گئے حضرت حمزہ تو ویشی نے واقعہ بیان کیا حضرت رو رہے ہیں اور پھر حضرت نے فرمایا حل تغیب تغ بخاری شریف میں ہے کیا تم مجھ سے غائب رہ سکتے ہو یعنی میرے سامنے نہ آؤ تم اتنا کر سکتے ہو کہ میرے سامنے نہ آیا کرو ویسے نے فرمایا ضرور یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ کو تکلیف ہوگی اب یہ کہ حضرت نے کیوں فرمایا کہ حل تغیب تاننی حضرت گنگو ہی نور اللہ مرکدہ نے تو یوں فرمایا کہ حضرت نے اس لیے فرمایا کہ جب سامنے بیٹھیں گے تو چچا یاد آئے گا اور جب چچا یاد آئے گا تو بہت ممکن ہے حضرت کی زبان سے کوئی بد دعا نکل جائے اور ویسی کی تباہی کا ذریعہ ہو جائے حضرت شیخ نے لامے میں حضرت گنگوہی کی اس رائے کو نقل کرنے کے بعد نیچے یوں لکھا ہے کہ بد دعا کرنا تو درکنار حضرت کو چچا یاد آ گیا اور کل بھی تکلیف ہو گئی تو یہ کل بھی تکلیف ہی کافی ہو جائے گی ویشی کی تباہی کے لیے بعض اقابین نے جیسا کہ حضرت شیخ الین رحمت اللہ علیہ نے یوں لکھا کہ حضرت کو مناسبت نہیں تھی اور مناسبت کے نہ ہونے کی بنیاد پر وہ استفادہ نہیں کر سکتے تھے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کو طبعی مناسبت نہیں تھی طبیعت کی مناسبت نہیں تھی اور حضرت عمر نے ایک جملہ کہا تھا ابن شام نے اس جملہ کو نقل کیا لت اللہ تبارک تعالی قاتل حمزہ وفی روایت قاتل ام رسول اللہ اللہ کے نبی کے چچا کو قتل کرنے والے کو اللہ چھوڑے گا نہیں یہ حضرت عمر نے کہا تھا چونکہ طبعی مناسبت نہیں تھی نتیجہ یہ ہوا کہ ویشی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی لے آئے سب کچھ ہوا لیکن تادم حیات شراب کے عادی رہے تادم حیات جو استفادہ ہونا چاہیے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نہیں ہو سکتا کئی مرتبہ اجرائے حد ہوا آپ پر کئی مرتبہ اور آپ روایتوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں کوئی روایت ان سے منقول نہیں چونکہ استفادہ کا مسئلہ ہی نہیں ہوا تو کسی بھی شاگرد کو اپنے استاد سے استفادے کے لیے طبعی مناسبت ضروری ہے اور کسی بھی مریض کو اپنی تربیت کے لیے شیخ سے طبعی مناسبت ضروری ہے اس کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی حضرت بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو مربی بننا ہو تو پہلے خود مربع بننا پڑے گا اور مربع کا معنی ہوتا ہے رگڑائی مربع جب بناتے ہیں تو خوب رگرائی ہوتی ہے فرمایا پہلے مربع بنو تو مربی بنو گے لیکن آج کل تو مربع بنے بغیر ہی مربی بننا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہماری رگرائی کی ضرورت ہے جب تک اور ہمیں حضرت تھانوی جیسے شیخ کی ضرورت ہے ہمارے حضرت کی طرح شیخ کی ضرورت ہے کہ جو بات بات میں تو کہلوم تراج میں ہم تحجد ہم نے نہیں پڑی تھی چونکہ رات ایک بج گیا تھا بہت دیر ہو گئی تھی تھکے ہوئے تھے شیخ کی ویل چیئر کھینچ کھینچ کر تو میری اور کچھ رفقا ہمارے تھے مولانا یوسف صاحب وغیرہ جو ہمارے ساتھی تھے جو حضرت کے مجازین میں سے تھے ہم سبھی سوتے رہے تو ہماری تعجد چلی گئی حضرت نے سلام پھیرا فجر کی نماز کے بعد حضرت نے فرمایا تحجد نہیں پڑھی تم لوگوں نے اور مجمع تھا دو سو تین سو کا اور سب کے بیچ میں ہمیں دانتنا شروع کیا فرمایا تحجد نہیں پڑی چلو یہاں تک کا جملہ تو ٹھیک تھا اگلا جملہ فرمایا خط بگارتے ہو یاد رکھو خدا کے وہاں شیخ بننا پسند نہیں ہے خدا کے وہاں تو کام کرنا پسند ہے اور ہمارے قلب پر کوئی ذرہ برابر اثر نہیں ہم جانتے تھے ہماری اصلاح ہو رہی ہے شیخ وہی ہے جو فوراً توخ دے ہم کو ہماری اصلاح کرے ہماری تربیت کریں ورنہ تو وہ کیا شیخ ہوا کہ جو ہمیں توکے ہی نہیں آج کل تو حال یہ ہو گیا ہے کہ شیوگ ڈر رہے مری مریدین سے کہ کہیں بیت نہ توڑ دیں ہدیہ تحائف بند نہ ہو جائیں بڑے مسئلے ہو چکے ہیں بس ایک رسم سی رہ گئی تصوف کی حقیقت ختم ہو گئی تصوف کیا ہے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ مہمان بہت سارے آ گئے ہیں اور آئی صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت گنگو ہی وہاں موجود ہے اتنا بڑا محدث سے وقت وہاں موجود ہے سب کو کھانے بٹھائے حضرت گنگوئی اخیر میں ایک پلیٹ لے کر کے بیٹھ گئے کھانے کے لیے آئی صاحب دیکھ رہے اور کوئی انت نہیں وہ تو سبھی بیٹھے تھے حضرت گنگوئی بھی بیٹھ گئے اور آئی صاحب نے یوں دیکھا اور فرمایا رشید احمد پوچھے بغیر کھانے بیٹھ گئے پوچھے بغیر کھانے بیٹھ گئے فرمایا تمہارا مقام ہے کہ یہاں بیٹھو گے تم چلو اٹھو یہاں سے جہاں لوگ جوتے نکالتے ہیں وہاں بیٹھ کر کھاؤ اب پلیٹ لی اور حضرت چل رہے ہیں جی حضرت جی حضرت جی حضرت کر کے وہاں جا رہے ہیں جہاں لوگ جوتے نکال رہے ہیں آج کوئی شیخ اپنے مرید کو کہے تو صحیح ہے وہاں جا کر بیٹھے اور فرمایا حضرت میں تو وہ آدمی ہوں کہ حضرت اگر بیت الخلاء میں بھی بٹھا دے تو میں تیار ہوں فراغت تعام پر حائی صاحب نے بلایا اپنے سینے سے لگایا رشید احمد فنائیت آ چکی ہے تم مکہ میں تصوف پر پہنچ چکے تم میں فنائیت آ چکی تم اپنے آپ کو مٹا چکے ہو اس لیے کہ نفس رہائی جہاں بٹھائیں بیٹھ گئے جب ہی تو صاحب کو خط لکھا حضرت گنگوہی نے کہ حضرت آپ کے ساتھ بیٹھ ہونے کے بعد تین باتیں ہمیں ہو گئی مادے اور زام برابر نظر آنے لگے تعریف کرنے والوں کی تعریف سے پھول نہیں جاتا برائی کرنے والوں کی برائی کا اثر نہیں ہوتا نمبر دو فرمایا حضرت بیت ہونے سے پہلے الفاظ نظر آتے تھے اور اب مجھے حقیقت نظر آنے لگی حدیث کے معانی اب نظر آنے لگے اور تیسرا بھی ایک چیز لکھی تھی بہرحال تین باتیں حضرت گنگوئی نے لکھی کہ حضرت آپ کی وجہ سے مجھے یہ نصیب ہو گیا تو بھائی شیڈ تو صرف اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ بوقت ضرورت ہمیں کام میں آئے اس کی طرف رجوع کریں تو واقعتاً اگر ہم میں خوبیاں ہیں بہت اچھی بات ہے نہیں ہے تو ہمارے جو عیوب ہو ان کو پیش کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زندگی کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر میں ایک کام کی وقت تو بہت ہو گیا میں ایک کام کی میں نے آج سبق میں بات سنائی صبح میں ابواب الجمعہ چل رہے تھے ابواب الجمعہ میں مسئلہ آیا مسواک کرنے کا اسحاق ابن راہوی کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن مسواک کرنا شرط صحت سلاد ہے اگر کسی نے جمعہ کے غسل میں مسواک نہیں کیا تو اسحاق ابن راہوے کہتے اس کی جمعہ کی نماز ہی نہیں ہوگی لیکن متعدد اقابل نے فرمایا کہ نہیں سنت ہے پھر موقع یا غیر موقعہ علماء کی دونوں ہی رائے ہے بخاری کی رائے یہ ہے کہ موقع ہے سنت موقع ہے چلیے ہمارے وہاں سنت غیر موقع ہے میں نے اس پر یہ بات کہی کہ دیکھیے ہم اپنی شریعت کو کسی کے سامنے اعمال کو کسی کے سامنے اس طرح پیش کریں کہ اس کی تقریر اس طرح نہ کریں کہ جس کی بنیاد پر نبی کی سنتوں کی تحقیر لازم آئے بہت اس بات کا اہتمام کریں آج کل ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نبی کی باتوں کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کر سنت ہے کوئی عرض نہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم نے سنت کا مقام گھٹایا ہم جہاں سنت بیان کرتے ہیں وہاں عظمت کا بھی خیال رکھیں اور یہ بتا دیں کہ سنت صحیح چاہے نبی نے دو مرتبہ کیا ہو لیکن نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آج کل ہمارا وہ مزاج نہیں رہا اس لیے ہم شریعت کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے جیسے معلوم ہوتا ہے اس کی حکارت ہو رہی ہے حکارت سے اپنے آپ کو بچائیں سنت کا ادنا مرجع ادنا درجہ شریعت کا ادنا مسئلہ ہو لیکن ہم اس کو عظمت کے ساتھ بیان کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت برقرار رہے اور لوگ اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے والے بنے اللہ تعالی ہم تمام کو اتباع نبوی علیہ صاحب السلاۃ وسلام کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ علیہ نبی کریم ذرا نبی تیار بھائی جو بیت ہونا چاہتے ہیں وہ کلمہ بول لیں باقی جو بیتیں ہیں برکتن بولنا چاہیں انکار نہیں ہے اور میرے تو پہلے ہی سے آپ کو ایک رائے دے دی ہے کہ جس کی طرف آپ کا دل مائل ہو اس سے بیت ہو تو میں پہلے خطبہ پڑوں گا پھر وہ کلمات جو بیت ہونا چاہتے ہیں وہ بول لیں اور جو نہیں ہونا چاہتے ہیں وہ برکتن بول سکتے ہیں الحمد للہ نحمده ہو ونستغفره ونؤمن به فرسم وقل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 کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اس کے رسولوں پر اس کی کتابوں پر اس کے فرشتوں پر تقدیر پر اچھا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے توبہ کی ہم نے کفر سے شرک سے زنا سے چوری سے کسی پر الزام رکھنے سے کسی کا مال ناحق کھانے سے اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما بیت کی ہم نے حنیف کے واسطے سے اس کے مشائق کے ہاتھ پر اے اللہ ہماری بیت کو قبول فرما الحمد لله رب العالمين للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اللہ جو حد کیے ہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما جو توبہ کی اسے قبول فرما اللہ ہمیں استقامت علی توبہ نصیب فرما رضائل سے ہمیں پاک فرما گندگیوں سے ہمیں صاف فرما ہمارے دلوں کو آپ کی آپ کی محبت سے آپ کے حبیب کی محبت سے مالا مال فرما اللہ ہمیں ذکر کی مستی نصیب فرما ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں نمازوں کا سرور عطا فرما ہمیں سجدوں میں کیف نصیب اے اللہ آپ کو یاد کرنے کی آپ کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو خالی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اللہ گناہ ہو جائیں ہمیں آپ اپنی طرف سے فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہمیں گناہوں کے حوالے نہ فرما ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما ہمیں برے اخلاق والوں کے حوالے نہ فرما اللہ آپ ہماری تربیت فرمائیے آپ رب العالمین ہیں آپ ہمارے مربی ہیں اللہ آپ ہماری تربیت فرما دیجئے اور ہمیں سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرما دیجئے سنت سے محبت عطا فرما دیجئے اللہ ان لوگوں نے الہ العالمین تجھے اپنے دلوں میں بسانے کا ارادہ کیا ہے اللہ آپ سب کے دلوں میں بس جائیے آپ کی محبت سے مالا مال فرما دیجیے اللہ آپ کے دیوانے ہم کو بنا دیجیے اللہ آپ کے دیوانے ہمیں بنا دیجیے اللہ آپ کے دیوانے ہمیں بنا دیجیے اللہ آپ نے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمت بیت کے بعد دو چار باتیں اولن تو مجھے اجازت ہے حضرت شیخ یونس صاحب سے دامت برکات ہے اور حضرت شیخ کو اجازت حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ زکریہ کو اجازت حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسری مجھے اجازت ہے حضرت مولانا سید مکرم حسین صاحب دامت برکات اور ان کو اجازت ہے شاہ شاد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ یہ سلسلہ پورا حاجی صاحب ہی کا ہے اوپر جا کر سب حاجی صاحب میں جمع ہو جاتے ہیں چاہے حضرت گنگوہی کا سلسلہ ہو حضرت تھانوی کا سلسلہ ہو یا شاہ شاد القادر صاحب والا ہو بہرحال یہ تو میں نے قدر اجازت کا مسئلہ بیان کیا دوسری بات پہلا کام تو یہ کریں کہ جو علماء ہیں وہ ذکر کریں فجر کے بعد ذکر کا معمول سو مرتبہ لا الہ الا اللہ سو مرتبہ الا اللہ سو مرتبہ اللہ اللہ سو مرتبہ اللہ اللہ اللہ ابتدان عادت ڈالنے کے لیے تھوڑا سا جہری ذکر کر لیں بعد میں پھر آہستہ کر لیں اور جو ہمارے عوام بھائی ہیں ان کو صبح میں چار تسبیح شام میں چار تسبیح صبح میں چار تسبیح لا الہ الا اللہ سو مرتبہ ہر پچیس تیس مرتبہ پر ایک مرتبہ پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد ذکر لا الہ الا اللہ کا ہوگا اس لیے کہ ذکر خالق کا ہوتا ہے مخلوق کا نہیں ہوتا تو صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر نمبر دو تیسرا کلمہ سو مرتبہ سبحان اللہ الحمد اللہ نمبر تین درو شریف چھوٹا بڑا کوئی چاہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ وسلم یہ بھی درو شریف سو مرتبہ نمبر چار استغفار سو مرتبہ چھوٹا بڑا کون سا سب سے چھوٹا استغفر اللہ نظیم استغفر اللہ نظیم یہ سب سے چھوٹا یہ چار تسبیح صبح چار تسبیح شام میں حضرات علماء صبح ذکر کر لیں یہ چار تسبیح شام میں پڑھ لیں دوسرا فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں سب سے افضل تحجد ہے پھر اشراق پھر چاچ پھر اللہ بھی بتدریج آہستہ آہستہ کوشش کریں ایک دم سے نفس تیار نہیں ہوتا کوشش کریں کہ کسی طرح کچھ نہ کچھ نوافل ادا ہو جائیں نمبر تین اگر حافظ ہیں تو ان نوافل میں ایک پارا پڑھنے کا معمول بنائیں انہی نوافل یا اس کے ساتھ جو سنت نماز سے پہلے نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں ایک پارا پڑھنے کا معمول بنا اور اگر حافظ نہیں ہے تو اندر دیکھ کر کے صبح شام ملا کر کے ایک پارا پورا کر لیں فجر بعد پاؤ پارا پڑھ لیں دو میں پاؤ پارا پڑھ لیں کوشش کریں ایک پارا پورا ہو جائے نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم پون پارا پڑھ لیں لیکن قرآن ضرور پڑے روزانہ شہد کے وظیفوں پر تو لوگ مرتے ہیں اور اللہ کے نبی نے قرآن کا وظیفہ دیا اس پر ہم نہیں مرتے یہ تو بہت افضل ذکر ہے قرآن کریم اور نمبر چار گناہوں سے احتراض تاہم انسان ہے بشر ہے معصوم نہیں ہے گناہ ہو جاتے ہیں روزانہ رات میں توبہ کر کے سوئے پانچ منٹ تھوڑا سا بالکل خلوت ہو جائے اس خلوت میں اپنے اللہ کو یاد کرے کہ میرے رب آج پورے دن میں تیری نعمتیں میں نے کتنی کھائی اور میں کتنا مجرم بنا دے اپنے ان گناہوں کو یاد کر لیں اور رات میں توبہ کر لیں حضرت تھانوی نے لکھا ہے روزانہ اگر توبہ کا اہتمام کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا روزانہ رات میں دفتر صاف ہو جائے گا اگر رات میں موت ہو گئی تو صاف دفتر کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے کتنا اچھا فائدہ ہوگا تو نمبر ایک جو علماء ہیں صبح ذکر کا معمول اور رات تسبیحات اور جو غیر علماء ہیں وہ صبح شام ان تسبیحات کو پڑھیں نمبر دو جو نوافل ہیں فرائض کے ساتھ اس کا اہتمام کریں کوشش کریں نمبر تین حافظ ہیں تو نوافل میں ایک پارا پڑھیں ورنہ تو اندر دیکھ اور نمبر چار گناہوں سے احتراج ہو جائیں تو توبہ اللہ تعالیٰ سے کر لیا اور کسی مشورے کی ضرورت ہو تو چاہے آپ میرے پاس آ جائیں یا میں کبھی آتے جاتے یہاں آ جاؤں گا تو جمع ہو جایا کریں گے اس نسبت پر ملاقات ہوگی کچھ دین کی بات ہو جائے گی اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کو بھی عمل کی توفیق دے اپنے نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمت اللہ